welcome to lecture twelve of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں ہم نے دو ٹاپکس کور کیے ان میں سے ایک تو تھا میٹرکس ریلیٹڈ فنکشنس جو مائکروسافٹ ایکسل میں کیے جاتے ہیں ان کا سنٹیکس ہم نے ریویو کیا اور اگزامپلس بھی ہم نے کی اور ہم نے دیکھا کہ اگر مائکروسافٹ ایکسل کو استعمال کیا جائے تو میٹرکس ریلیٹڈ کیلکولیشنس بہت آسانی سے ہو سکتی ہیں اس کے بعد ہم نے ریشو پرپورشن کا کانسیپٹ پارٹلی اسٹڈی کیا اور کچھ ایگزامپلس اس کی بھی ہم نے کی آج کے لیکچر میں بھی دو ایریاز ہم کور کر رہے ہیں ایک تو ہے ریشو پروپورشن کچھ ایگزامپلس میں نے آپ کے لیے کی ہیں ان کو ہم دیکھیں گے ایکسل میں کیسے یہ حل کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہم مرچنڈائزنگ میتھمیٹکس کو آج ٹچ کریں گے ایک تو ہم یہ دیکھیں گے کون سے ایریاز مرچنڈائزنگ میتھمیٹکس کے انڈر کور ہو رہے ہیں اور کچھ انیشل ایگزامپلس کچھ کانسیپٹس جو پارٹلی ہم کور کر چکے ہیں میں ایکسپلین کر چکا ہوں مارک اپ مارک ڈاؤن اور ڈسکاؤنٹ تو یہ ہے آج کے لیکچر کے ٹاپکس آئیے اب پہلی سلائڈ پہ چلتے ہیں آج سے ہم module three of the course شروع کر رہے ہیں آپ کو شاید یاد ہو کہ اس کورس کے آٹھ ماڈیول ہیں یہ پہلے لیکچر میں میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا دو ماڈیول ہم کور کر چکے ہیں اور آج سے ہم ماڈیول تھری کے ساتھ کام شروع کر رہے ہیں ماڈیول تھری میں جو ایلیمنٹس شامل ہیں ان میں ایک تو ریشو اور پروپورشنس کور کیا جا رہا ہے جو بیسکلی میتھمیٹیکل ٹیکنیکس کا حصہ ہے ارتھمیٹک آپریشنس الجبرا آپریشنس اور اب مرچنڈائزنگ آج کے لیکچر سے شروع ہوگا لیکچر ٹویلو پھر mathematics of merchandising lecture thirteen سے سکسٹین تک کور کیے جائیں گے تو آئیے اگلی سلائیڈ کی طرف چلیں آج کے لیکچر میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ریویو ہم کر چکے ہیں اور دو ٹاپکس ریشو پرپورشنس اور مرچنڈائزنگ ہم کور کر رہے ہیں یہاں پہ ایک نئی چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے assignment one and assignment one B اس کو میں چاہوں گا کہ میں ایکسپلین کروں آپ کے اس کورس میں چار کمپوزٹ اسائنمنٹس ہیں کمپوزٹ کا لفظ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ یہ بیسکلی تو آٹھ اسائنمنٹس ہیں لیکن ان کو میں نے چار کمپوزٹ اسائنمنٹس نے ڈیوائڈ کیا ہے اور اس طرح سے کہ ماڈیول ون اور ٹو کی ایک اسائنمنٹ ہوگی جس کا ٹائٹل ہے اسائنمنٹ ون اور اس کے دو پارٹس ہیں اسائنمنٹ ون اے اور اسائنمنٹ ون بی اور بیسکلی کر ہم یہ رہے ہیں کہ ون اے وہ کوشچنس کور کرے گی جو ماڈیول ون میں ایکسپلین کیے گئے اور ون بی وہ کانسیپٹس کور کرے گی جو ماڈیول ٹو میں کور کیے گئے ہیں تو آپ کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ کورس کی ویب سائٹ پہ فوراً جا کے اس اسائنمنٹ کو ڈاؤن لوڈ کریں اس کی جو ڈیٹس ہیں ان کو خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ فائنل کلوزنگ ڈیٹ اس اسائنمنٹ کی کیا ہے تو یہ اسائنمنٹ بیسیکلی ان سب کانسیپٹس کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے جو ہم ماڈیولس ون اور ٹو میں کور کر چکے ہیں تو آئیے سلائڈ کی طرف چلیں اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپک ہے ایسٹیمیٹنگ یوزنگ ریشوز ریشوز ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی کی وہاں پہ ہم نے ایک اسٹریٹ کوشچن کیا تھا ایک سوال تھا جس میں پنچ بنائی جا رہی تھی اور تین جوسز تھے mango juice apple juice orange juice یہاں پہ تھوڑا سا طریقہ مختلف ہے سوال اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ ratios of mango juice apple juice and juice are three to two to one دوبارہ دیکھیے ریشو ہے three to two to one اور سوال کیا ہے if you have one point five litres of orange juice how much punch can you make تو آئیے پہلے اس کو ذرا ڈسکس کریں سوال کیا ہے کہ تناسب معلوم ہے تھری ٹو ون ہے تین جوسز ہیں اور اس ریشو کو استعمال کر کے تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ٹوٹل اگر اتنی والیوم ہے تو ڈفرینٹ جوسز کس طرح سے ایسٹیمیٹس ان کے کیسے لگائے جائیں گے تو یہاں بھی بیسک آئیڈیا اسی طرح سے ہے جیسے پچھلے سوال میں کیا تھا کہ جو نون کوانٹٹیز ہیں ریشوز تھری ٹو اور ون ان کو جمع کر لیا جائے ٹوٹل نکال لیا جائے جو سکس بنتا ہے اور پھر جو نون کوانٹٹی ہے اس کو ایز اے ریفرنس رکھ کے اور جو ان نون کوانٹٹی ہے اس کی ریشو نون کوانٹٹی کے ساتھ استعمال کر کے کیلکولیشن کر لی جائے تو آئیے سلائڈ پہ دیکھتے ہیں کلیئرٹی بہتر اس میں آئے گی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلی کیلکولیشن کہ mango juice three apple juice two orange juice one یہ ریشو ہے three to two to one اور ٹوٹل سکس نکل رہا سوال یہاں پہ کیا ہے گیون کیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ اورینج جوس کی کوانٹٹی 1.5 ہے 1.5 پوائنٹ لیٹر تو اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کتنا مینگو جوس اور ایپل جوس چاہیے اور اس کوانٹٹی کے ساتھ ٹوٹل کتنا پنچ آپ بنا سکتے ہیں آئیے اس پرابلم کا انالیس کریں کہ یہاں پہ تناسب دیا گیا three to two to one is known پھر ہمیں بتایا گیا کہ اورنج جوس جس کو ہم زیڈ کہہ رہے ہیں اس کی کوانٹٹی دی ہوئی ہے ون پوائنٹ فائیو لیٹر تو سوال ساتھ کیا جا رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ باقی دو جوسز کی کیا کوانٹٹی ہوگی اور ٹوٹل کتنا جوس آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک اور نقطہ غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سرٹن کوانٹٹی اورینج جوس کی ہے اور آپ جو پنچ بنا رہے ہیں اس میں ایک خاص ریشو سے آپ نے دوسرے جوسز کو استعمال کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل کوانٹٹی اس طرح سے لمیٹڈ ہو گئی کہ جتنا جوس اورنج جوس ہمارے پاس ہے صرف اسی کی تناسب سے اسی کے تناسب سے ہم دوسرے جوسز کو استعمال کر سکتے ہیں اور ٹوٹل کوانٹٹی اورنج جوس کی مقدار کے ساتھ ریلیٹ کرے گی تو آئیے اب کیلکولیشن کی طرف چلیں کہ آپ نے دیکھا پہلی کیلکولیشن ادھر ہم کر رہے ہیں مینگو جوس ایکس تو مینگو جوس کی ریشو اورنج جوس کے ساتھ ہے تھری ٹو ون تو تھری ڈیوائڈیڈ بائی ون ہم کر رہے ہیں multiplied by the quantity of orange juice تو اٹ مینس کے مینگو جوس اسی تناسب سے فور پوائنٹ فائیو لیٹرس ہو گیا چونکہ ریشو آف مینگو جوس اور orange juice three two one تھی سملرلی ایپل جوس دیکھیے کہ ریشو بن رہی ہے ٹو ٹو ون تو یہاں پہ ٹو ڈیوائڈیڈ بائی ون ہم کر رہے ہیں multiplied by the quantity of juice تو اس سے ریزلٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے تھری لیٹر جوس پہلے ہی معلوم ہے ون پوائنٹ فائیو تو ان تینوں کوانٹٹیز کو جب آپ ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس جواب نو لیٹر آ جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ اس کیلکولیشن میں کیسے ریشوز کو استعمال کر کے تین ان نونس ورک آؤٹ کیے گئے آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں اس سلائڈ پہ ہم نے وہی سوال مائکروسافٹ ایکسل کو استعمال کر کے کیا ہے طریقہ ملادہ فرمائیے کہ پہلے ہم نے تینوں جوسز کے نام لکھے row thirty one thirty two thirty three mango juice apple juice orange juice پھر رو تھرٹی میں ہم نے ریشو لکھا پہلے کالم بی میں پھر ریشوز ہم نے لکھی ہیں کہ mango juice three apple juice two orange juice one پھر اگلے کالم میں ہم گئے وہاں پہ مینگو جوس کی کوانٹٹی چونکہ نکالنی ہے تو ان نون کوشچن مارک لکھا ہے apple juice is known question mark لکھا ہے جوس کی کوانٹٹی دی گئی ہے دیٹ از میں نے آپ کی سہولت کے لیے کالم ای e میں کیلکولیشنیں کی ہیں تاکہ میں آپ کو کالم ڈی میں ٹوٹل لیٹرس کا فارمولا دکھا سکوں اور آئیے ہم اس فارمولے کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایکول سائن اور B thirty four divided by B thirty three اور multiplied by B thirty three یعنی اورنج جوس کی ریشو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اسی کو ہم نے استعمال کر کے تو یہ کیلکولیشن یہاں پہ کر لی اس سے اوپر والی جو روس ہیں جب مینگو جوس ہے مینگو جوس کا فارمولا بھی اسی ورک شیٹ پہ دیا گیا ہے اور وہ فارمولا اس طرح سے ہے ایکول سائن پھر mango juice divided by orange juice یعنی reference B thirty one divided by B thirty three اور ملٹی پلائیڈ بائی سکس تو اس طرح سے وہ فور پوائنٹ فائیو اور تھری کی ویلیوز نکالی گئی ہیں آئیے اگلا سوال دیکھیں یہ ایک اور ریشوز نکالنے کا سوال ہے سیم پرابلم صرف پوچھنے کا انداز مختلف ہے یہاں پہ میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن دینا چاہوں گا اس قسم کے سوال جن کو ورڈ پرابلم کہا جاتا ہے یعنی الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو ورک آؤٹ کریں الفاظ میں چونکہ وہ چھپا ہوا ہے ویریبل تو جیسے پچھلے لیکچر میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کو اس طرح سے کریں کہ جو نون کوانٹیٹیز ہیں ان کو پک کر کے تو ان کو پہلے لسٹ کر لیں نوٹ ڈاؤن کر لیں پھر جو ان نون کوانٹیٹیز ہیں ان کی جگہ ویریبلس کے نام لکھ لیں اور پھر ریشو کا استعمال کریں ان نون ویریبل کی ریشو نون کے ساتھ ملٹیپلائڈ بائی جو بھی کوانٹٹی جس کی بات ہو رہی ہے تو آئیے اس سوال کو آپ دیکھیں کہ کیسے حل کیا گیا ہے کیلکولیشن یہاں پہ دیکھیے کہ mango juice apple juice orange juice ratios دی ہوئی ہیں 3 ٹو 1.5 پچھلے سوال میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ریشو تھی 3 ٹو 2 ٹو 1 یہاں پہ ریشو بدل گئی ہے اب ریشو ہے 1.5 اب آپ نے ٹوٹل جب ایڈ کیا تو ٹوٹل نکلا 6.5 اب سملر سوال آپ کو دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس 500 hundred millilitres orange juice ہے تو کتنا پنچ آپ بنا سکتے ہیں اور اس میں کتنا مینگو جوس اور کتنا ایپل جوس استعمال ہوگا تو ہم نے یہ کیا کہ مینگو جوس کے لیے ایکس کا ویریبل استعمال کیا ہے اور ایپل جوس کے لیے وائی کا ویریبل استعمال کیا ہے پھر کیلکولیشن دیکھیے کہ جب ایکس کی ویلو نکالنی ہے تو ریشو ہم استعمال کر رہے ہیں mango juice to orange juice اور کیوں یہ ریشو استعمال کر رہے ہیں آئیے ڈسکس کریں پوائنٹ یہ بتایا کہ جب آپ ایک ویریبل کی ویلو کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریشو استعمال کریں اس ویریبل کی اس ویریبل کے ساتھ جہاں پہ ویلو نون ہے یعنی یہاں پہ سوال اس طرح سے تھا کہ اورنج جوس 500 ہنڈریڈ ایم ایل بتایا گیا کہ اس کی کوانٹٹی یہ ہے تو صاف ہے کہ ریشو جو نکلے گی اس وہ اس کوانٹٹی کے ساتھ ملٹی پلائی ہوگی اسی طرح دوسرا ویریبل کیلکولیٹ ہوگا اس کی ریشو بھی آپ اسی طرح سے لیں گے ایپل جوس کی ریشو اورنج جوس کے ساتھ اور اس کو بھی ملٹی پلائی کریں گے فائیو ہنڈریڈ ایم ایل کے ساتھ تو یہ ایک اسٹینڈرڈ طریقہ ہے ریشو کو استعمال کرنے کا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سوال کیسے حل ہوا ہے کہ یہاں ہم نے three divided by one point five into five hundred کیا چونکہ مینگو جوس اور اورنج جوس کی یہ ریشو تھی اور فائیو ہنڈریڈ سے ملٹیپلائی کیا ہے چونکہ نون جو کوانٹٹی ہے وہ اورنج جوس کی ہے اب جب ایپل جوس کی کیلکولیشن کر رہے ہیں وائی ویریبل ایکول ٹو تو اس کی ratio two to one point five تو اس کو لکھ رہے ہیں two divided by one point five multiplied by five hundred اور جواب نکلا six sixty seven M L orange juice already known ہے فائیو ہنڈریڈ ایم ایل تو ان تینوں کوانٹیٹیز کو جب ہم ایڈ کریں گے تو ٹوٹل جواب two thousand one hundred sixty seven millilitres آ جائے گا آئیے دیکھیں یہ سوال ایکسل سے کیسے حل ہوا کیسے ہم نے اس کو کیا تو اس کا طریقہ ملازا فرمائیے پہلے ہم نے اسی طرح جیسے پچھلی سلائڈ میں کیا تھا ٹائٹلس لکھے ہیں mango juice apple juice orange juice total millilitres ML ایل لکھا ہوا پھر ریشوز ہم نے یہاں ایڈ لکھ دیں three two one point five اب ہم نے سکس پوائنٹ فائیو کا فارمولا لکھا وہ کیسے ایکول سائن اور پھر سم پھر بریکٹ پھر ہم نے تین کو سلیکٹ کر کے ماؤس کے ساتھ تو ڈرا کر کے اس کو ڈریگ کر کے تو جوس تک لے گئے تو رینج کی ویلیو جو B forty five colon B forty seven بنتی ہے وہ ایکسل نے اس فارمولے میں لکھ دی پھر بریکٹ کلوز کیا پھر انٹر تو انٹر جب کیا تو سکس پوائنٹ فائیو ویلو ہمارے پاس اب ڈی کالم میں مینگو جوس کے سامنے میں نے کوشچن مارک لکھا جو یہ فارمولے نے اس کو کور کیا ہوا ہے فارمولے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا مگر ایک کوشچن مارک وہاں لکھا ہوا ہے ایپل جوس جو کہ کوانٹٹی ان نون ہے کوشچن مارک لکھا ہے اورنج جوس کی کوانٹٹی نون ہے تو پانچ سو لکھا ٹوٹل کی کوانٹٹی ان نون ہے تو کوشچن مارک لکھا آپ نوٹ کیجیے کہ کالم ای e میں میں نے جو ایکچوئل ویلو مینگو جوس کی نکل رہی ہے فارمولا اپلائی کر کے اس کو میں نے سیل ای فورٹی فور میں لکھا ہے تاکہ آپ کو فارمولا بھی نظر آئے اور ویلو بھی نظر آ جائے تو اصل میں یہ کیا گیا ہے کہ ڈی فورٹی فائیو سیل میں ایکول سائن لکھ کے پھر ریشو نکالی گئی B forty five which is three divided by B forty seven juice کی ریشو ہے اور اس کو ملٹیپلائی کیا گیا نون ویلو جو ہے ڈی فورٹی سیون یعنی اور جو five hundred M L known quantity ہے اس سے ہم نے ملٹیپلائی کیا تو اس کو جب انٹر کیا تو ویلو ایک ہزار آ گئی سملر فارمولا استعمال کیا گیا ہے ایپل جوس کے لیے اس کو دیکھیں کیا فارمولا کیا ہوگا ایکول سائن پھر آپ بی فورٹی سکس سیل کو سلیکٹ کریں گے divided by the known ratio جس جوس کی کوانٹٹی نون ہے تو وہ بن رہی ہے B forty seven multiplied by the known total quantity five hundred ہے تو یہ ڈی فورٹی سیون ہوگا پھر انٹر کریں تو ویلیو سکس سکسٹی سیون آپ کے سامنے آ جائے گی اب ان کیلکولیشنس کے بعد یہ تینوں ویلیوز آپ کے پاس آ گئیں تو اب دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل کیسے نکلے گا ٹوٹل نکالنے کے لیے اب آپ نے سمپلی ان تینوں ویلیوز کو جمع کرنا تو کیسے وہ جمع کریں گے کیسے ایڈیشن ہوگی اس کا فارمولا میں آپ کو ایکسپلین کروں ایکول سائن سب سے پہلے پھر سم پھر بریکٹ پھر آپ ماؤس کو موو کریں گے سب سے پہلی جو کوانٹٹی ہے جو آپ جواب نکال چکے ہیں اس کو کلک کریں پھر ماؤس کو ڈریگ کر کے جو تھرڈ ویلیو ہے وہاں تک لے جائیے تو ود ان بریکٹس رینج آ جائے گا یہ جو ہم نے جوس کی کوانٹیٹیز نکالی ہیں جب رینج انٹر ہو جائے تو پھر بریکٹ اور پھر انٹر تو جب آپ انٹر کریں گے تو ٹوٹل جو کوانٹٹی ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی تو آپ نے دیکھا کہ وہی سوال جو پہلے ہم نے مینولی کیا کیلکولیٹر کے ساتھ اب وہ بڑی آسانی سے ایکسل میں بھی ہو گیا تو آئیے آگے چلتے ہیں یہ آپ کے لیے ایک ایکسرسائز میں نے یہاں پہ دی ہے اور یہ بھی انٹرسٹنگ ایک سوال ہے کہ ایک کلاس ہے اس میں جو ریشو ہے passing grades to failing grades وہ ہے سیون ٹو فائیو اور اس کلاس میں تھرٹی سکس اسٹوڈینٹس ہیں تو پوچھا جا رہا ہے کہ how many of the thirty six students fail the course how many of the thirty six students fail the course تو آئیے اس کو ذرا ڈسکس کریں طریقہ وہی ہے جو پہلے ہم نے کیا پچھلے سوال میں جوسز کی بات ہو رہی تھی تین جوسز تھے تو ہم نے ایڈ کیا تینوں کو اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے فیل اور پاس ہونے کی اور ایک نمبر بتایا گیا کہ جو پاس ہونے والے ہیں ان کا تناسب جو فیل ہونے والے ہیں ان کے ساتھ سیون ٹو فائیو ہے تو ان ادر ورڈس ٹوٹل جو نکلتا ہے یہ سیون پلس فائیو یہ ٹویلو ہو گیا تو ریشو کیا نکلتی ہے اس کو دیکھیں سیون ڈیوائڈیڈ بائی ٹویلو یہ ریشو نکلے گی پاس ہونے والوں کی فائیو ڈیوائڈیڈ بائی ٹویلو یہ ریشو نکلے گی فیل ہونے والوں کی تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ نمبر نکالا جائے کہ فیل کتنے ہوئے اور پھر ٹوٹل نمبر بتایا گیا تو اب تو سوال بہت ہی آسان ہو گیا کہ five divided by twelve multiplied by thirty six تو یہ تو زبانی آدمی نکال سکتا ہے کہ یہ جواب پندرہ آ گیا اگر یہ سوال ہوتا کہ کتنے اسٹوڈینٹ پاس ہوئے ہیں تو اس کو کیسے کرتے کہ seven divided by twelve multiplied by thirty six اس طرح سے یہ نکلتا یعنی ریشو کو جو ٹوٹل آپ نے نکالا ہے ریشو اس کو ایڈ کر کے جو ٹوٹل نکلتا ہے اس سے آپ یہ پرپورشن نکال رہے ہیں یہ اصل میں پرپورشن اب بن رہی ہے سیون بائی ٹویلو پرپورشن ہم نکال رہے ہیں اور اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو آئیے دیکھیں سلائڈ پہ ہم نے اس کو کیسے حل کیا کہ ریشو سیون ٹو فائیو کو کیسے لکھ سکتے ہیں کہ سیون کولم فائیو یا سیون بائی فائیو اور اس سے پتا لگ رہا ہے کہ جی seven plus five is twelve اور اس میں پانچ اسٹوڈینٹس فیل ہوئے ہیں یعنی فائیو بائی ٹویلو فیل ہوئے تو five by twelve into thirty six is equal to fifteen تو آپ نے دیکھا جیسے میں نے ایکسپلین کیا کہ بہت آسان طریقہ ہے کہ سمپلی جو کوانٹٹی نکالنی ہے اس کی ریشو آپ استعمال کریں ٹوٹل نمبر سے ملٹیپلائی کریں آئیے آگے چلتے ہیں اس سلائیڈ پہ دو نئی ڈیفینیشنز آپ کے سامنے آ رہی ہیں پروپورشن کس کو کہتے ہیں A divided divided by by B is equal to C D اس کا کیا مطلب ہے اے ڈیوائڈیڈ بائی بی جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اے اور بی کا آپس میں ایک تناسب ہے پھر similarly C divided by D جب کہہ رہے ہیں تو یہ بھی ایک ریشو ہے اور اکول سائن شو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریشو اے کی بی کے ساتھ ہے وہی ریشو سی کی ڈی کے ساتھ ہے اس کی ایگزامپل لیں ون ڈیوائڈیڈ بائی ٹو مثلاً ایک ریشو ہوئی اور اگر ہم ٹو ڈیوائڈیڈ بائی فور لیں تو وہ بھی اگر آپ سمپلیفائی کریں تو ون بائی ٹو ہی بنتا ہے ان ادر ورڈس جو ون اور ٹو کی ریشو ہے پروپورشن ہے وہی پروپورشن ٹو اور فور کی بھی ہے ایک اور نمبر لیں مثلا eight two sixteen again one divided by two آ جائے گا تو یہ پروپورشن کا کانسیپٹ جو ہم پہلے استعمال کر چکے ہیں یہاں ذرا فارمل ڈیفینیشنس کی اب بات ہو رہی ہے تو آئیے یہ دو نئی ٹرمز جو ہم اب سیکھنے لگے ہیں ان کو دیکھیں کہ پرپورشن میں یہ کیا ہے ان میں سے ایک تو ہے مینس مینس کیا ہے آپ دیکھیں کہ اے ڈیوائڈیڈ بائی بی اور پھر سی ڈیوائڈیڈ بائی ڈی میں ایک ویلو میں کہا جا رہا ہے بی اور دوسری میں کہا جا رہا ہے سی یعنی ایک ویلو ڈینامینیٹر میں ہے اور دوسری ویلو نیومریٹر میں ہے اور یہ مینس کیا ہے کہ ان پوزیشنس میں جو ویلیوز ہوتی ہیں ان کو مینس کہتے ہیں یہ ڈیفائن کیا گیا اور اس کی ڈیفائننگ پراپرٹی بتائی جا رہی ہے کہ ڈیفائننگ پراپرٹی کیا ہے کہ product of the means is equal to the product of the extremes یعنی ایکسٹریمس مینس تو ہوا جو ویلوز بی اور سی ڈیفائن ہوئی اور ایکسٹریمس کیا کہ ڈی اور اے وہ دو ویلوز جو باقی رہ گئیں یعنی رائٹ right سائڈ پہ جو ڈینامینیٹر میں ویلو تھی اس کو numerator left side value value کے ساتھ ملٹیپلائی کیا گیا تو جب آپ یہ ملٹی پلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک پروڈکٹ آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ A multiplied by D اور B multiplied by C تو کیا مطلب ہوا اس کا اس کو ذرا ڈسکس کریں کہ A divided by B is equal to C divided by D پھر یہ ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ جو ویلو ہے بی کو ڈائگنیلی جو ویلو ہے وچ از سی اسے ملٹی پلائی کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں یہ مینس ہیں اور جو باقی دو ویلو ہیں اے اور ڈی ان کو کہا جا رہا ہے جی یہ ایکسٹریمس ہیں تو آئیڈیا کیا ہے کہ کراس ملٹی پلائی جب آپ کر رہے ہیں پروپورشنس میں یہ دو پروڈکٹ ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں برابر کب ہوتے ہیں کہ جب ریشوز برابر ہوتی ہیں یعنی یہاں پہ امپورٹینٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر دونوں ریشوز برابر ہیں تو products of the means and the product of the extremes are equal تو آئیے دیکھیں ایک میں نے چھوٹی سی اگزامپل آپ کے لیے تیار کی ہے کہ یہ پروڈکٹ آف مینس اور ایکسٹریمس یہ کیسے استعمال ہوتا ہے یہ دو پرپورشنس آپ کو دیے گئے ہیں سلائڈ پہ ایک ہے twenty four by one forty اور دوسرا ہے thirty divided by one seventy six یہاں پہ ذرا بات ہو جائے کہ اگر دو پرپورشنس ایکول ہیں تو اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ جو پروڈکٹ آف مینس اور پروڈکٹ آف ایکسٹریمس برابر ہونا چاہیے اب اس سوال میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ پروڈکٹ نکال رہے ہیں اور اگر پروڈکٹ برابر ہوئے تو اٹ مینس کہ یہ ریشوز جو ہیں پروپورشنل ہے اگر برابر نہ ہوئے تو دین اٹ مینس کے ریشوز یہ پروپورشنس برابر نہیں اور یہ ریشوز پرپورشنل نہیں تو آئیے سلائڈ پہ دیکھیں اس میں سوال تھا twenty four by one forty کیا یہ thirty divided by one seventy six کے پرپورشنل ہے یا نہیں تو اس کا چیک کرنے کا طریقہ جو رول آپ کو سمجھایا گیا کہ product of means must be equal to product of extremes اب مینس یہاں پہ دیکھیں مینس کیا ہے وہ یاد کریں اے ڈیوائڈیڈ بائی بی تو یہاں پہ بی از ون فورٹی اور دوسرے کیس میں C which is thirty divided by D that is one seventy six تو آپ کے جو مینس تھے وہ تھے B into C in other words پہلا پروڈکٹ ہوا پروڈکٹ آف مینس ہوا ون فورٹی انٹو تھرٹی اور یہ جواب آ گیا four thousand two hundred extremes کیا ہیں پہلی جو پرپورشن ہے اس میں ٹوینٹی فور اور دوسری پرپورشن میں ون سیونٹی سکس یعنی ایک ویلیو نیومریٹر کی ایک ٹرم میں اور دوسری ویلیو ڈینومینیٹر میں دوسری ٹرم میں تو اس کا پروڈکٹ ہوا twenty four into seventy six تو یہ جواب آ گیا four thousand two hundred twenty four تو آپ نے دیکھا کہ یہ برابر نہیں ہے یعنی ایک کیس میں پروڈکٹ نکل رہا ہے فور تھاؤزینڈ ٹو ہنڈریڈ دوسرے کیس میں نکل رہا ہے four thousand two hundred twenty four other words جو رول تھا کہ پروڈکٹس برابر ہونے چاہیے وہ ہے نہیں تو نتیجہ یہ ہوا these ratios are not proportional یعنی جواب یہ نکلا کہ 24 four by one forty is not proportional to thirty divided by one تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں یہاں پہ ایک اور پرپورشن کا سوال آپ کو دکھایا جا رہا ہے اور سوال کیا ہے کہ find the unknown value in the proportion to two ratio x equal to three to ratio nine تو اس کو ہم کیسے نکالیں گے ذرا ڈسکس کریں تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ میتھڈ کیا ہے بیسکلی تو وہی ہے کہ product of means is equal to product of extremes تو ہم یہ کریں گے کہ یہ دو پروڈکٹس ہم نکال لیں گے ایک ویریبل ان نون ہے تو جب ہمارے پاس یہ پروڈکٹ آ جائیں گے تو جس سائڈ پہ ویریبل نون ہے اس سائڈ سے صرف ویریبل کو لے لیں گے اور دوسری ویلیو کو دوسری سائڈ پہ ٹرانسفر کر دیں گے تو آئیے دیکھیں یہ کیسے کیلکولیشن ہو رہی ہے کہ سوال ہے ٹو کی ریشو ایکس کے ساتھ ایکول ٹو تھری کی ریشو نائن کے ساتھ تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم کیلکولیشنیں سیدھی اسٹریٹ کرتے ہیں کہ ایک کیس میں ٹو انٹو نائن پروڈکٹ بن رہا ہے اور دوسرے کیس میں ایکس انٹو تھری پروڈکٹ بن رہا ہے اور three into x in other words eighteen is equal to three x اور اس کو آپ تین کو دوسری سائڈ پہ جب لے جائیں گے ڈیوائڈ ہو جائے گا ایٹین ڈیوائڈیڈ بائی تھری تو یہاں آ گیا سکس اکول ٹو ایکس جس کو آپ لکھ سکتے ہیں x is equal to six یعنی آپ نے اس طریقے کو استعمال کر کے تو ایکس کی ویلیو ورک آؤٹ کر لی آئیے اگلی سلائڈ پہ دیکھیں یہ تھوڑا سا اور ایکسپینڈیڈ پرابلم اس کو دیکھیں کیسے ورک آؤٹ کیا گیا کہ یہاں پہ ٹو ایکس پلس ون کی ریشو دو کے ساتھ ہے اور ایکس پلس ٹو کی ریشو فائیو کے ساتھ اب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ مینس کیا ہے تو پہلی ٹرم میں مینس ٹو ہے اور دوسری ٹرم میں مینس ایکس پلس ٹو ہے یعنی پہلا جو پروڈکٹ نکلے گا وہ two into x plus two یہ پروڈکٹ نکلے گا اور دوسرا پروڈکٹ نکلے گا 5 انٹو 2x پلس ون اس کو آئیے دیکھتے ہیں یہاں کیسے لکھا ہوا ہے کہ 2x x plus one divided by two یہ پہلے ویسے لکھا ہے پھر اس کو کراس ملٹیپلائی کیا ہے five into two x plus one اور دوسری سائڈ پہ two into x plus two یہ میں ابھی ایکسپلین کر چکا ہوں پھر آپ نے اس کو سالو کیا کہ فائیو کو آپ نے ہر ٹرم کے ساتھ ملٹیپلائی کیا five into two x ten x بن رہا ہے فائیو انٹو ون فائیو بن رہا ہے equal sign two into x two x بن رہا ہے پھر ٹو انٹو ٹو فور بن رہا ہے اب یہ ہم کریں گے کہ جو لائک ٹرمس ہیں وہ ایک سائڈ پہ لے آئیں گے اب لائک ٹرم کیا ہے ذرا اس پہ بات کریں کہ لائک ٹرم جب آپ الجبرے کے آپریشنس کر رہے ہیں تو لائک ٹرم ہوتی ہے کہ اگر صرف کانسٹنٹس ہیں مثلا ون ہے ٹو ہے ففٹین ہے وداؤٹ اینی ویریبلس تو وہ ایک سائڈ پہ کر لیے جاتے ہیں اگر ویریبل ہے مثلا ایکس ہے یا وائی ہے یا کوئی بھی اور ویریبل ہے تو ان ان ویریبلس کو ایک جگہ پہ کر لیا جاتا ہے ایک سائڈ پہ لے جایا جاتا ہے اکثر یہ چونکہ بڑے سمپل سے پرابلمس ہوتے ہیں اور ایک ہی ٹائپ کا ویریبل آپ یوز کر رہے ہیں تو وہ ایڈیشن کے ساتھ ایک total number of that variable نکل آتا پھر آپ اس کو ایک سمپل اکویشن بن جاتی ہے اس سے ویلیو نکل آتی تو آئیے یہ آخری جو حصہ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ٹوٹل اب نکلا eight x two minus one تو ایکس اب آپ نے minus one divided by eight آپ کا جواب نکل آیا تو آپ نے دیکھا کہ پرپورشن کو استعمال کر کے اور پروڈکٹس کا جو کانسیپٹ تھا پروڈکٹس آف مینز اور ایکسٹریمز ان کو ہم نے کیسے استعمال کیا اور ان نون ویلو کیسے کیلکولیٹ کر لی آئیے آگے چلیں یہاں تھوڑی سی بات اسٹوڈینٹس اس کورس میں جو حصہ ریشو پرپورشن کا تھا اس کو ہم اب کور کر چکے ہیں کئی سوال ہم نے دیکھے ہیں یہ میتھڈز اب آپ کے لیے کلیئر ہو چکے ہوں گے کہ ریشو کے سوال پرپورشن کے سوال کیے جائیں اگرچہ ہم نے بڑی سمپل اگزامپلس کی لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ بڑی یوزفل ٹیکنیکس اور بڑی آسان بھی ہیں ان کو استعمال کر کے اس قسم کے سوالات بڑی آسانی سے حل کیے جا سکتے ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اگلا پارٹ ہمارے کورس کا کیا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں مرچنڈائزنگ مرچنڈائزنگ کیا ہے مرچنڈائزنگ میتھمیٹکس یہ میں نے بریفلی آپ کو پہلے لیکچر میں بھی ایکسپلین کیا تھا کہ یہ کیا ہے تو مرچنڈائزنگ اصل میں وہ کیلکولیشنس ہیں وہ میتھمیٹیکل اپلیکیشنس ہیں جو بزنس انٹرپرائزز استعمال کرتے ہیں جو اس قسم کے ٹاپکس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں جن کو آپ مثلا ڈسکاؤنٹ کیا ہے ڈسکاؤنٹ کیسے یوز کیا جاتا ہے کمپنیاں کیسے ڈسکاؤنٹ دیتی ہیں کیسے ڈسکاؤنٹ کی کیلکولیشنس کی جاتی ہیں ڈسکاؤنٹ کئی قسموں کے چوکے ہوتے ہیں تو وہ کیلکولیشنس بھی کئی قسموں کی ہوتی ہیں سملرلی مارک ڈاؤن ہم نے اس کی بھی بات چیت شروع میں کی تھی مارک ڈاؤن اور میں نے آپ کو بریفلی کچھ ایگزامپلس بھی دی تھیں کہ مارک ڈاؤن کیا ہے سملرلی مارک اپ کی بات ہوئی تھی کئی ایگزامپلس میں نے آپ کو دی تھیں اسی سلسلے میں انوائسنگ کیا ہے انوائسز کیسے بنائی جاتی ہیں کمپنیاں اپنا سیل پرچیز اور اکاؤنٹس انوینٹری کنٹرول کا کام کیسے کرتی ہیں یہ کیا کیلکولیشنیں ہوتی ہیں یہ سب مرچنڈائزنگ میں آتا ہے تو اب ہم اس کورس میں مرچنڈائزنگ میتھمیٹکس کی بات کرنے لگے ہیں اور سب سے پہلے میں نے آپ کے لیے ایک یہاں تیار کی ہے کہ مرچنڈائزنگ کے ایریاز کیا ہیں so let's look at that slide first کہ اس میں ہماری آبجیکٹیوس کیا ہیں understand the ordinary dating notation for the terms of payment کو میں ذرا ایکسپلین کر لوں کہ کو ہینڈل کرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے اور مرچنڈائزنگ میتھمیٹکس میں انوائسنگ کو اچھی طرح سے ڈیل کیا جائے گا تو یہ ایک پہلو ہے جو ہم اسٹڈی کریں گے کیسے میتھمیٹکلی اس کو ہینڈل کرنا ہے آئیے واپس سلائڈ کی طرف چلیں سالو مرچنڈائز پرائزنگ پرابلمس یہ دوسرا ہم نے کرنا ہے involving markups and markdowns اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ یہ دو پہلو اس میتھمیٹکس میں مرچنڈائزنگ کی جو اسٹڈیز ہیں ان میں کور ہوں گے پھر ایک اور ٹاپک جو ڈسکس ہوگا calculate the net price of an item after single اور ملٹیپل ٹریڈ ڈسکاؤنٹس تو اس پہ ذرا بات کریں کہ یہ سنگل اور ملٹیپل ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کیا ہے کمپنیوں نے اپنے ڈسکاؤنٹس کے بڑے ایڈوانسڈ قسم کے اسٹرکچر بنائے ہوتے ہیں اور وہ اس ٹائپ کا اسٹرکچر ہوتا ہے کہ کسٹمر کو انکریج کیا جائے کہ وہ ڈسکاؤنٹ کو استعمال کر کے تو اپنی جو پرچیز ہے اس کو بڑھانے میں انٹرسٹڈ ہو مثلاً اس ٹائپ کا ڈسکاؤنٹ کہ کہا جائے کہ اگر آپ ہنڈریڈ کوانٹیٹیز خریدیں گے تو پرائز سو روپے ہوگی اگر آپ ٹو ہنڈریڈ خریدیں گے تو پہلے سو کی تو وہی پرائز ہوگی لیکن نیکسٹ ہنڈریڈ پہ ہم ٹین پرسینٹ پرائز کم کر دیں گے in other words ninety rupees ہو گئی پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فردر ہنڈریڈ آئٹمس خریدیں گے تو جو پچھلی پرائز تھی اس پہ بھی ہم ٹین پرسینٹ اور ڈسکاؤنٹ دیں گے سو ادر ورڈس جو نائنٹی تھا اب اس میں سے نائن روپیز ڈسکاؤنٹ مل گیا تو ایٹی ون روپیز تو اس طرح سے جب ڈسکاؤنٹ پہ آپ ڈسکاؤنٹ لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں تو یہ ملٹیپل ڈسکاؤنٹ اس کو کہا جاتا تو یہ قسم کا آپ کہہ لیں کہ جیسے کمپاؤنڈ انٹرسٹ میں ہم نے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی بات کی تھی تو یہاں پہ ملٹیپل ڈسکاؤنٹ کی بات ہوگی تو آئیے واپس سلائڈ پہ چلیں calculate a single discount rate that is to a series of multiple discount اس پہ بھی ذرا بات کریں کہ پہلے تو بات ہوئی تھی کہ ملٹیپل ڈسکاؤنٹس اب صاحب ظاہر ہے کہ جو مینوفیکچرر ہے اس نے تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ طریقہ ڈھونڈا ہے آپ کو پرسویٹ کرنے کے لیے کہ آپ اس کے پروڈکٹس خریدیں اور زیادہ کوانٹٹی میں خریدیں اور ایسا ڈسکاؤنٹ اس نے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کو انکریج کر رہا ہے کہ بھائی اس سے زیادہ کوانٹٹی آپ خریدیں لیکن جو بائر ہے آبویسلی اٹس ناٹ فوڈ یہ کمپنیز ہیں بڑے سمجھدار لوگ ہیں تو یہ بھی اپنی کیلکولیشنس کرتے ہیں کہ ہمیں افیکٹو ڈسکاؤنٹ کیا مل رہا ہے تو یہ وہ سوال ہے جس کا ذکر یہاں پہ آ گیا کہ جی آپ جو مرضی ملٹیپل ڈسکاؤنٹ دیں افیکٹو ڈسکاؤنٹ اصل میں کیا بن رہا ہے چونکہ الٹیمیٹلی جو کسٹمر ہے اس نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میری نیٹ پرائز کیا نکل رہی ہے تو اس قسم کے جب کمپلیکیٹڈ قسم کے ڈسکاؤنٹ کی بات ہوگی تو وہاں پہ ایک overall discount average discount value کیا ہے اس کو ورک آؤٹ کیا جائے گا تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں اس کے بعد بات ہو رہی ہے کہ calculate the amount of the cash discount for which a payment qualifies آئیے اس کو بھی دیکھیں کہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ایک آپ کوالیفائی کر دیں کہ اگر ڈسکاؤنٹ اتنا ہوگا تو پھر پے کیا جائے گا یعنی ایک کنڈیشن لگا دی گئی بیک ورڈ ان ورڈ یا کیلکولیشن جو ہے ڈسکاؤنٹ کے بارے میں کی جائے گی اس کی اگزامپل دیکھیں گے تو یہ اس میں کلیئرٹی آئے گی تو آئیے آگے دیکھیں یہ مرچنڈائزنگ میں اور کیا چیزیں ہیں مرچنڈائزنگ کی چین ذرا ملازہ کریں کہ اس میں یعنی ہم جو کہہ رہے ہیں کہ میتھمیٹکس تو اس میتھمیٹکس میں آئے گا کیا تو یہ بات شروع ہو رہی ہے مینوفیکچرر سے کہ مینوفیکچرر مینوفیکچر کر رہا ہے پھر پروڈکٹ مڈل مین کے پاس آ رہا ہے اور یہ مڈل مین ریسیو کر رہا ہے varying levels of trade discounts یہ مڈل مین جو ہمارے ملک میں یہ ڈسٹریبیوٹر آپ کہہ لیں ہول سیلر وہ فیکٹری سے مال خرید رہا ہے مختلف قسم کے ڈسکاؤنٹس لے رہا ہے پھر وہ ریٹیلر کو بیچ رہا ہے اور ریٹیلر کنزیومر کو بیچ رہا ہے تو اس کو ذرا ڈسکس کیجئے کہ یہ چین کیا ہے اور کہاں پہ یہ what sort of calculation are being done کہ یہاں پہ جب فیکٹری نے اپنا مال تیار کر لیا اب وہ بیچ رہے ہیں انہوں نے ایک پرائس رکھی ہے ایک خاص ڈسکاؤنٹ رکھا ہے پھر ایک مڈل مین ہے ڈسٹریبیوٹر جو خرید رہا ہے وہ کبھی وہ پرائسز پوچھ رہا ہے کوٹیشنز مانگ رہا ہے کہ جی اس اس کی کیا پرائس ہے اتنی میں نے کوانٹٹی خریدنی ہے اگر میں اتنی خریدوں تو کیا ڈسکاؤنٹ دیں گے کیا پرائس ہوگی کیا ملٹیپل ڈسکاؤنٹس ہوں گے تو یہ ایک کمیونیکیشن ہے between the manufacturer and the distributor اور وہاں پہ انکوائریز ہیں وہاں پہ کوٹیشنس ہیں اور ان میں کیلکولیشنس مینوفیکچرر بھی کیلکولیشن کر رہا ہے اور ڈسٹریبیوٹر بھی اپنی کیلکولیشنس کر رہا ہے ڈسٹریبیوٹر کے بعد ایک ریٹیلر آ جاتا ہے یہ ریٹیلر کون ہے شاپ کیپر دکاندار ہے جو ڈسٹریبیوٹر سے جس نے مال لیا ہے وہ اپنا حساب کر رہا ہے ڈسٹریبیوٹر اپنا حساب کر رہا ہے وہاں بھی ڈسکاؤنٹ کی بات چل رہی ہے کوٹیشنس کی بات ہو رہی ہے وہاں بھی انوائسز ایکسچینج ہو رہی ہیں ڈلیوری نوٹس ایکسچینج ہو رہے ہیں تو یہ کافی کیلکولیشنس ہیں جو ڈسٹریبیوٹر بھی کر رہا ہے ڈسٹریبیوٹر کے اینگل سے دیکھیں وہ ایک تو فیکٹری کے ساتھ اس کی کمیونیکیشن ہے تو اس کا کچھ میتھمیٹکس یا میتھمیٹیکل اپلیکیشن اس ایریا میں ہو رہی ہے اور کچھ اس کی کیلکولیشنس ریٹیلر کے ساتھ ہو رہی ہیں اب ریٹیلر نے اپنی کیلکولیشنس کرنی وہ کیلکولیشنس کیا ہیں ریٹیلر نے حساب لگانا ہے کہ میں اس کو اس پروڈکٹ کو کیسے بیچوں دوسرے بھی ریٹیلرس ہیں دکاندار وہ اسپیشل آفرز دے رہے ہیں کوئی ڈسکاؤنٹ اسپیشل ڈسکاؤنٹ آفر دے رہا ہے کوئی کوانٹٹی ڈسکاؤنٹس دے رہا ہے کوئی different types of packages retailers نے بھی بنائے ہوئے ہیں تو ریٹیلر کا بھی ایک اپنا مرچنڈائزنگ میتھمیٹیکل اپلیکیشن کا ایریا بنتا ہے تو آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ہر قدم پہ جب پروڈکٹس کی پرائسز کے ساتھ ہم ڈیل کریں گے کوٹیشنس ڈلیوریز انوائسنگ ہوگی اکاؤنٹنگ ہوگی ڈسکاؤنٹس ہوں گے اور جب یہ ملٹیپل طریقوں سے کیا جائے گا تو کافی کیلکولیشنیں کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گی تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں اور دیکھیں اس سلائڈ میں آپ کو ایک ٹاپک ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ایکسپلین کیا جا رہا ہے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کا فارمولا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ڈسکاؤنٹ کی اماؤنٹ کیا ہے ڈی انٹو ایل یہ ڈی کیا ہے ڈسکاؤنٹ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے سمبل اور ایل کیا ہے لسٹ پرائس اور پھر نیٹ پرائس کا فارمولا ہے ٹو ایل پھر بریکٹ میں ون مائنس ڈی تو یہ فارمولا ڈسکس کریں کہ یہ L into one minus D کیسے ہو گیا تو آئیے دیکھیں یہ فارمولا جو بڑا آپ کمپلیکیٹڈ شاید لگنے لگا کہ L into one minus D تو یہ کیسے بن گیا اصل میں اس طرح سے ہے کہ لس پرائز سے ہم جو ڈسکاؤنٹ ہے اس کو مائنس کر رہے ہیں اور وہ سمبل ہم نے رکھا تھا ایل اور ڈسکاؤنٹ ہم نے ورک آؤٹ کیا تھا ڈی انٹو ایل تو اصل میں تو یہ بن رہا ہے ایل نیٹ پرائز کیا ہوئی L minus L into D تو ہم نے ایل کو ایز اے کامن فیکٹر باہر نکال لیا اور ہمارے پاس آ گیا ون مائنس ڈی یعنی یہ کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے جیسے یہ لگ رہا ہے تو آئیے دیکھیں سلائڈ پہ اور کیا ہے کہ یہاں پہ net price is equal to list price minus amount of discount students آپ نے دیکھا کہ مرچنڈائزنگ میتھمیٹکس صحیح طور پہ ریئل بزنس لائف کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے اور بڑے دلچسپ یہ ٹاپکس ہیں جب آپ خود بزنس لائف میں آ جاؤ گے تو آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا کہ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہوگا آج ہم نے جو باتیں کی ہیں پروپورشن کے سوال حل کیے پھر ہم نے ایک بریف سا اوور ویو مرچنڈائزنگ کا کور کیا کچھ ایگزامپلس پرپورشنس کی ایکسل میں بھی ہم نے کی ہیں تو میری آپ سے تجویز یہ ہے کہ آپ اس لیکچر کی ورک شیٹ کو ڈاؤن لوڈ کریں دوسری بات اسائنمنٹ ون کو ڈاؤن لوڈ کریں اس کی کلوزنگ ڈیٹ کو چیک کریں اور صحیح ٹائم پہ اس کو سبمٹ کریں اگر آپ کو اسائنمنٹ ون کے سلسلے میں کوئی بھی سوال ہو تو please write immediately to the virtual university وہ ایڈریس آپ کو معلوم ہے اس پہ آپ نے bus math at the rate of V U dot E D U dot P K اس ایڈریس پہ آپ نے فوراً ای میل کرنی ہے اگلے لیکچر میں ہم مرچنڈائزنگ کے جو ڈفرینٹ پرابلمس ہیں ان کے ساتھ کام شروع کریں گے اور یہ ساری ایکسرسائز مائکروسافٹ ایکسل میں کریں گے چونکہ اب ہم صحیح طور پہ بزنس میتھ کے ساتھ کام شروع کر رہے ہیں تو یہ ساری exercises one by one Excel کے ساتھ ہم نے کرنی ہے تو please start working even more seriously with Microsoft Excel تاکہ اب جو لیکچر آج کے بعد نیکسٹ لیکچر جو آ رہے ہیں ان میں ہم مائکروسافٹ ایکسل کے استعمال کو بڑھا رہے ہیں آج کے لیے اتنا ہی یہ لیکچر بھی مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ رہا ہوگا بہت سی باتیں آج بھی ہم نے سیکھی تو آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے السلام علیکم خدا حافظ